یونس بن یزید نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ علی بن حسین نے انہیں خبر دی کہ عمر بن عثمان بن عفان نے انہیں اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ مکے میں اپنے آبائی گھر میں قیام فرمائیں گے آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے احاطوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہما نے ان سے کوئی چیز وراثت میں حاصل نہ کی کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب مسلمان نہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چورانوے